عفان بن مسلم نے کہا حمام نے ہم سے بیان کیا کہا ابو داؤد اعما ہمارے ہاں آیا اور یہ کہنا شروع کر دیا ہمیں برا رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی اور ہمیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی ہم نے یہ بات قطادہ کو بتائی انہوں نے کہا اس نے جھوٹ بولا اس نے ان سے نہیں سنا وہ تو ایک منگتا تھا انسانوں کی بے خونی کرنے والے تعاون کے دوران میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 63